مقدس کا نام ہے قرآن کیا نام ہے قرآن اس کا نام کیوں ہے اس کی دو وجہ ہیں وجہ تسمیہ کر ہوں پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ قرآن مشتق ہے کراط سے کس سے مشتق ہے قرآن کا معنی پڑھا ہوا خاندہ شدہ پڑھا ہوا قرآن کو پڑھا ہوا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کتاب قیامت تک پڑھی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ تورات اپنے وقت میں پڑھی گئی انجات انجیل اپنے وقت میں پڑھی گئی لیکن ان کا ایک مخصوص وقت تھا وہ وقت ختم ہوا ان کی تلاوت بھی ختم ہو گئی لیکن پرانے مقدس جو ہے اس کی تلاوت کیا تک جاری رہے گی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں قرآن ایک وجہ ہے دوسری وجہ تسمیہ یہ ہے کہ قرآن کرا سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے جمع کردن کیا مانا ہوتا ہے جمع کرنا سمجھا چونکہ اس کے اندر متعدد صورتیں جمع ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں قرآن سمجھ رہے ہو متعدد صورتیں اس کے اندر چونکہ جمع ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے قرآن کہا جاتا ہے یہ اس کی کیا ہو گئی وجہ تسمیہ کہو یا کہو لغوی معنی ہو گیا اب اس کی تعریف وہی ہے جو تم نے شراکت میں پڑھی ہے الکتاب المنزل من اللہ تعالی الکتاب الکتاب لکھا ہوا ہے تمہارے پاس الکتاب المنزل من اللہ تعالی علی الرسول علیہ السلام المنقول عنہ نقلن متواتر اصل میں ایک لفظ اور بھی ہے المکتوب و فل مساح سے المکتوب و مساح سے مساحف جمع ہے مصحف کی المکتوب و فل مساحف سے المنقول عنہ ان نقل وہ کتاب جو اللہ سے نازل ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو مصاحف یعنی مصحف میں لکھی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواترن منقول ہے متواترن منقول ہے سمجھا تھی پرانے پاک کو حضرت پہلے تو لکھا گیا تھا صحف کے اندر سن لو بات کہاں لکھا گیا تھا چھوٹے چھوٹے صحیفے تھے صحیفہ کس کو کہتے ہیں مجموعہ الاوراق کیا دو برف تین برف کے مجموعے کا نام کیا ہے صحیفہ ہے تو قرآن پاک کی پہلے ہر ہر صورت الگ الگ صحیفے میں لکھی ہوئی تھی بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مصحف تیار کروایا کیا تیار کروایا مصحف مصحف مانا اللہ کی جو صفی صحب کو سارے صحیفے جو ہے نقل کر کے ایک ہی مصحف بنا دیا گیا اور مصحف کی جمع ہے مصاحب اب یہی کہہ رہے ہیں المنقول المکتوب و فل مصاحف المنقول عنہ نقلا بلا سمجھا وہ جو مصحف میں لکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر منقول ہے اور بغیر کسی شبہ کے یہ قرآن کی کیا ہے تعریف موضوع قرآن کا ہے الانسان کیا ہے الانسان انسان جو ہے یہ موضوع ہے سمجھا سنگھ لیکن انسان جو ہے یہ کئی علوم کا موضوع ہے طب کا موضوع بھی انسان ہے سمجھا تھی جی؟ اور بھی علوم ہے اس لیے جہاں ایک قید لگی ہوئی ہے من ہے سو ان مکلفن انسان اس لحاظ سے کہ وہ کیا ہے مکلف ہے اس کی بات قرآن کرتا ہے کہ کون سے احکامات ہیں جن کا انسان مکلف ہے جنت سے حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ اچھا تھا قرآن کی غرض کیا ہے دو قوتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں ان کی تکمیل جو ہے قرآن کی غرض ہے قوت اعتقادیہ اور قوت عملیہ قوت اعتقادیہ قوت عملیہ الملزوم عطین شہادت دارین ان دو قوتوں کی تکمیل جو ہے اس پر شہادت دارین مرتب ہوتی ہے کیا میسر ہوتی ہے ہاں جی۔ دارین نیب بختی دونوں داروں کی دار دنیا اور دار آخرت اللہ ہم سب کو نصیب فرما غرض لکھی ہے تکمیل قوت اعتقادیہ والملومت تفسیر بر وطن تفیل ہے یہ مشتق ہے فاصر سے فاصر کا معنی ہوتا ہے کشف کھلنا سمجھا تھی وعدے ہونا اور تفسیر کے اندر بھی چونکہ وضاحت ہوتی ہے نا پرانے پاک کی اس لیے سوچا کہتے ہیں تفسیر کہتے ہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ مشتق ہے سفر سے اصل میں مقلوب ہے سفر کا یہ سفر جو ہے مقلوب ہے سفر کا سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ سفر کے اندر انسان کی طبیعت کھلتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طبیعت کا مالک ہے سمجھا کہ طبیعت کا جو وضاحت ہوتی ہے اس لیے اس کو سفر کہتے ہیں تو فصل جو ہے یہ سفر کا مقلوب ہے فصل کا مانا ہوتا ہے کشف کھلنا جہاں آپ کے پاس تعریف لکھی ہوئی ہے جی علم جو ہے ان کتاب اللہ تعالی بے حید ہو یکشف ہو بھی مراد اللہ تعالی نہیں وہ علم ہے جس کے اندر اللہ کی کتاب کی بات کی جاتی ہے اس طور پر کہ اللہ کی مراد واضح ہو جائے کہ اللہ پاک کی اس کلام سے مراد کیا ہے سمجھ رہے ہو وہ علم بات ہوتی ہے ان کتاب اللہ تعالیٰ ہے تو نقش ہو گئی مراد اللہ تعالیٰ اللہ کی مراد واضح ہو جائے سمجھا سر اچھا سی علم تفسیر کا موضوع کیا ہے خود پرانے پاک اس کا موضوع کیا ہے کیونکہ علم تفسیر کے اندر قرآن پاک کی بات ہوتی ہے نا جی اس لیے یہ قرآن جو ہے یہ علم تفسیر کا کیا ہے موضوع ہے غرض علم تفسیر کیا ہے عالم علی ہو اللہ مرا دل ہو اللہ مراد کو ان کا اطلاع حاصل کر لینا یہ علم تفسیر کی کیا ہے غرض و غازت ہے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد معلوم ہو جاتی ہے دیکھو فرماتے ہیں کہ تفسیر دو قسم ہے ایک محمود اور ایک مضمون محمود اور محمود کا دوسرا نام تفسیر بیوا بھی ہے تفسیر بے اور مضمون کا دوسرا نام ہے تفسیر برائے تفسیر وہ انسان جو قواعد عربیت اور قواعد تفسیر کو مد نظر رکھے بغیر اپنی عقل کے ساتھ تفسیر کرے اس کو کیا کہتے ہیں مضمون اور تفسیر درج اس کا نام ہے بات سمجھیے تفسیر محمود جو ہے پھر اس کے کئی اقسام اور کئی درجے ہیں پہلا درجہ لکھا ہے تفسیر القرآن تفسیر القرآن بالقرآن سمجھا سر قرآن پاک کی تفسیر قرآن کے ساتھ عام طور پر ایسا ہوا ہے کہ قرآن پاک میں ایک بات مجمل ہے یا مبہم ہے وہی بات دوسری جگہ مسلسل آئی ہوئی ہے پھر وہ قرآن پاک جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے کبھی متفلن کبھی منفصل متفلن کی مثال جس طرح مشربو حتہ ہے خیت البیعت من الخیت الاسود یہ من الفجر جو ہے یہ تفسیر ہے مفسر ہے یہ بعد میں نازل ہوا پہلے نازل ہوا قروب حتٰ یہ طبین القم الخیت البیت من الخیت الاسود بس حضرت حدیب نے حاتم ہاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے دو دھاگے لے لیے سفید اور و رقب کے نیچے رکھ لیے کھانا شروع کر دیا جب وہ دونوں نظر آنے لگے یہ سفید ہے یہ کیا پھر میں نے کھانا بس کیا وہ تو دل ہو گیا نبی علیہ السلام کی خدمت میں میں حاضر ہوا میں نے کہا کہ میں نے تو ایسے کیا تھا آپ نے کہا عرید القفا تو بڑی چوڑی گردن والا ہے کہ خیت ابیت خیت عصمت دونوں تیری گردن کے نیچے آ گئے کیونکہ خیت عصمت سے مراد ہے نا صبح جو یہاں تک ہے اور خیت ابیت سے مراد صبح جو یہاں تک ہے تو یہاں تک یاد ہے یہ سارا جہان تیری گردن کے نیچے آ گیا بعد میں پھر اللہ نے مین الفجر کا کلمہ نازل فرمایا اور وضاحت کا خیر کے خیریت اب جب سے کیا یہ بعد میں آیا ہے یہ مفسر ہے یہ کیا ہے مفسر ہے اور یہ کیا ہے متا ہے اور منفا کی مثال سورہ باقارہ میں ہے فتح لپا آدم عمر رب ہی کالے مات ان فتح بان ہے ان کالمات مات کی تشریح سورہ آراف کے اندر ہے ربنا ظلمنا لنا کے اندر یہ تفسیر اور قرآن بال قرآن ہے دوسرا درجہ ہے تفسیر اور قرآن بالحدیث قرآن پاک کی تفسیر حدیث پاک کے ذریعے نبی علیہ السلاط و تفسیر نے بھی تفسیر فرمائی ہے اگرچہ اقل و کلیل ہے بالکل معمولی اور تھوڑی تھی کیونکہ صحابہ احترام عربی دان تھے زبان دان تھے قرآن بھی عربی نے تھا تو ان کو اشتعالات بہت کم آتے تھے جہاں اشکال بار آیا انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ نے وضاحت فرما دی اور وہ ہیں بہت کم جس طرح پرانے پاک میں آیا اللہ دینا آمن رسول ایمانہ ہوں بے ظلم جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹیں نہیں کی الاحمد امن ان کے لیے امن ہوگا کیا کے بعد سہارا کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے ایون عالم یظلم ہم میں سے کس نے ظلم نہیں کیے تھوڑے بہت گناہ تو ہر کسی کے ہو جاتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ایمان ہو گئے اور ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہو ہم میں سے تو ہر کسی سے ظلم ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی امن کا مستحق نہیں ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا علم بلّہ ہے شرکا لکمان حکیم کا قول تم نے نہیں پڑھا کہ شرک ظلم عظیم ہے یہاں ایمان ہوں بے ظلم کے اندر ظلم سے مراد شرک والا ظلم ہے کون سا ظلم مراد ہے مطلب گناہ مراد نہیں بلکہ شرک والا ظلم مراد ہے تو آپ نے تشریح فرما دی یہ تفسیر القرآن بل رہے ہو تیسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ صحابہ کے اقوال کے ساتھ صحابہ کرام جو ہے مفسر گزرے ہیں نا جی آئی محبا بھی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ بھی مفسر قرآن ہے بڑے جیسے درجہ ہوگا تین چوتھا درجہ ہے تفسیر القرآن اقوال تابعین تابعین کے اقوال کے ساتھ حضرت حسن بصری ہے اور جیز اسلم ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے مفسر ہیں لیکن اس میں ایک قانون ہے کہ تابعین کی تفسیر اگر ہو متفق علیہ سارے تابعین اتفاق کر کے ایک تفسیر کرے تو وہ ان پر بھی حجت ہے اور بعد والوں پر بھی حجت ہے لیکن اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے ایک تابی ایک تفسیر کرتا ہے دوسرا تابی دوسری تفسیر کرتا ہے تو وہ نہ ایک دوسرے پر حجت ہے نہ بعد والوں پر حجت ہے یعنی ماننا ضروری نہیں ہے دیکھو اب لکھا ہے نیچے دیکھو انہم اذا فلا ریب فی جب وہ اتفاق کر لیں کسی چیز پر تو پھر کوئی شک نہیں ہے اس کی دلیل ہونے میں فیل اختلاف اگر اختلاف کرے تو بس نہیں ہوگا قول ان کے بعد کو حجت بعد پر اور نہ ممباد پر بلکہ رجوع کیا جائے گا میں لغت قرآن یا سنت یا عموم لغت عرب یا اقوال صحابہ طرف سمجھ رہے ہو طرف دیکھو حضرت یہ تفسیر کے متعلق اجمالی بات ہو گئی اور ہے تعویل کیا ہے تعویل کیا ہے تعویل کی تعریف ہے صرف الت علا معنن موافق قبل ہا لما بادہ تا بعدها آیت و غیر مخالف و سنت و اجماع العمت اعلیٰ طریق الاستنباط یہ تعریف ہے لمبی چوڑی تعویل کی ٹھیک تھایت یا مان موافق غیر بخار کتاب و سنت و اجماعل امت الا طریق استنباط ہاں آیت کا ایسا معنی کرنا جو ماقبل اور ماں باپ کے موافق ہو آیت کے اندر اس کا اہتمال بھی موجود ہو اور وہ معنی ایسا ہو جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اعلیٰ طریقے کے استمباد منقول نہ ہو بلکہ انسان خود استمباد کرے منقول نہ ہو بلکہ خود انسان استمباد کرے سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ قواعد کے مطابق قواعد کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایسا مطلب آیت کا نکالا جائے جو قرآن و سنت کے مخالف بھی نہ ہو ماں پر ماں باپ کے موافق بھی ہو اور اس کلام سے نکلتا بھی ہو بات سنی فرماتے یہ تعویل جو ہے یہ بھی جائز ہے کیا ہے لیکن اس انسان کے لیے جائز ہے جو پندرہ علوم کا ماہر ہو کتنے علوم کا پندرہ علوم کا ماہر ہوئے تو وہ انسان قرآن کی تفصیل کر سکتا ہے پندرہ علوم کا ماہر اب پڑھو دیکھو اب تعویل و صرف العیت لا مانن تعویل کس کو کہتے ہیں پھیرنا آیت کا ایک معنی کی طرف جو موافق ہو مقبل ماباد کو احتمال رکھتی ہو اس کا آیت اور نہ مخالف ہو کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا اور اعلیٰ طریق استمباد فرمایا اور یہ نہیں ہے ممنوع پر علماء بھی تفسیر کے اور وہ علماء بھی تفسیر وہ لوگ ہیں جو ہیں جامع ان علوم کے جن کی طرف مفسر محتاج ہے اور یہ کتنے علوم ہیں پندرہ علوم ہیں پہلا علم ہے لغت کا کس کا لغت عرب بھی جانتا ہو بندہ دوسرا علم کا تیسرا علم حرف کا چوتھا اشتقاق ہاں کہ یہ کلمہ کس کلمے سے مشتق ہوا ہے پانچواں معانی چھٹا بیان ساتواں آٹھواں کرا آت کیا کرا آت کا علم سمجھا ایک ہے علم تجوید اور ایک ہے علم کرا علم تجوید اور ہے علم قرآت اور ہے علم تجوید تو یہ ہے کہ حروف کے مخارج معلوم ہو جائیں اور ان کے صفات معلوم ہو جائیں مخارج اور صفات کے ذریعے حروف کو ادا کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے علم تجوید سمجھا سی اور علم کرا یہ کہ انسان کو ایک آیت میں جتنی قراتیں ہیں وہ ساری معلوم ہو جائیں کراتوں کے بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے یا اور کراتے ساری آتی ہوں انسان کو تو معنی بڑا واضح ہو جاتا ہے مختلف کراتے ہیں نا جی یہ حرک کا آلہ ہے تو جاگرا کا آلو ہا سمجھا جی رب بنا با سارنا ربنا با آدا بینا سارنا سمجھا یہ مختلف کراطیں جو ہیں یہ بھی انسان کو آتی ہوں تو اس کے ذریعے تفسیر میں بڑی مدد ملتی ہے آٹھواں علم جو ہے وہ علم القراعات ہے اور نواں علم جو ہے وہ اصول دین کیا اے علم کلام جو ہے تم پر شرح فائد وغیرہ اچھا جی اور دسواں اصول فقہ گیارہواں اسباب نزول اور قصص اسباب نزول اور آیات کا اسباب نزول ہے نا جی وہ معلوم ہو ایک قصہ اپنے پیدا ہوا اس کے مطابق قرآن آ گئی آیات آ گئی تو وہ معلوم ہونے چاہیے کہ کون سا قصہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے یہ قرآن آیا بارہواں علم ناسخ منسوخ کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے تیرواں علم فقہ کا چودواں علم وہ احادیث جو مبینہ ہے تفسیر المجمل والمبہم وہ احادیث جو مجمل اور مبہم کی تفصیل کر رہی ہے وہ معلوم ہونی چاہیے سمجھا سی یہ کتنی ہو گئے چودہ پندرہواں علم حضرت کیا ہے پندرہواں علم ہے علم الموہبہ کیا ہے علم الموہبہ علم الموہبہ کیا ہے بحبی اور عطی علم جو کتابوں میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی بندے کو عطا فرما سمجھ رہے ہو علم اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرے القا کرے بندہ سوچ وچار کر رہا ہے فوراً دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ تفسیر ہے یہ مراد ہے یہ علم الموہبہ جو ہے پندرہواں علم یہ ہے لیکن اب علم الموہبہ کے لیے کوئی کتاب تو نہیں ہے کوئی کتاب تو نہیں ہے جس میں یہ علم موجود ہو تو یہ کہاں سے ملتا ہے فرمایا وہ ہوگا سے لو لیمن آ لا بیما عالم وہ ہوگا یا سیلو لیمن لیمن آ بیما آلے سمجھا کیا کرو وہ ہوگا سے لو لیمن آ لا بیما عالم اور علم الموہبہ اس انسان کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرے اپنے علم پر ہاں اپنے علم پر عمل کرے گا جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے ظاہر و باطن نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم الموہبہ بھی اسے آتا فرمائیں گے سمجھ رہے اسے یہ بات ختم ہو گئی آگے حضرت سورت کے بارے میں ہے سورت کے بارے میں دو کال ہیں کیا ہے دو کال ایک تو سورت بغیر حمزے کے سورت حمزہ سی بغیر کے فرماتے ہیں من دلا تم منا دل ارتفا یہ سیڑھی ہے نا تم چڑھتے ہو تو اس کے ہر ہر قدم کو سورت کہتے ہیں کیونکہ ایک ایک قدم پر بندہ چڑھتا جاتا ہے تو اوپر ہوتا جاتا ہے تو گویا کہ سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان ایک سورت ختم کر لیتا ہے تو گویا ایک مرتبہ اوپر چڑھ جاتا ہے پھر اور ختم کر لی پھر اور مرتبہ اوپر چڑھ لیا اور سورت ختم کر لی تو اور مرتبہ اوپر چڑھ لیا تو اس اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں رہے ہو اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سور اور سے مشتق ہے جس سے اور پرانے زمانے میں شہر کے باہر ایک دیوار ہوتی تھی جو محیط ہوتی تھی تو اس اس سے یہ مشتق ہے سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آیات کو محیط ہوتی ہے جو آیات اس کے اندر ہوتی ہیں ان کو کیا ہوتی ہے محیط ہوتی ہے جامع ہوتی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے سورت کہا جاتا ہے بات سمجھ لیجیے <coughs> اچھا یہ جو میں نے دو قول عرض کیے ہیں یہ اس وقت ہے جب اس کو پڑھا جائے سورت بغیر ہم دے کے کیا پڑھا جائے بغیر اگر سورت پڑھو تو پھر اس سورت کے اندر کیا ہوگا اس کا من ہوگا بقیہ اور اس کا من ہوگا قطع کیا من ہوگا قطع اور بقیہ تو سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن کا ایک قطع ہے ہر سورت قرآن پاک کا ایک سا ہے اور بقیہ ہے اس لیے سوچا کہا جاتا ہے سورت کہا جاتا ہے ہم دیکھے کے ساتھ آگے دیکھو حضرت ہاں یہ تو اس کے لوگ معنی ہو گئے نا میری طرف دیکھو سورت کس کو کہتے ہیں اصطلاح میں قرآن یشتمل تمل آئین قرآن یشتمل تمل آئین وہ قرآن کا حصہ جو مشتمل ہے چند آیات پر ذی فاتح و خاتمت جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے غیر نہیں جان کے بعد ذی فاتح و اقلوحا فلاف آیات اقل وا فلاف آیات جی کم سے کم اس کی جتنی آیات ہوتی ہے تین آیات ہوتی ہے سب سے چھوٹی صورت صورتیں کل کو سر ہے اس کی تین رہتے ہیں جیسے قرآن فاتحت اقلحا بقل آیات وہ قرآن جو مشتمل ہو جی چند آیات پر اور اس کی ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو اور کم سے کم اس کی تین آیات ہیں سمجھا سر اب آگے حضرت پڑھتے آؤ سورتوں کے کئی قسم ہیں پہلا قسم ہے مکی کیا ہے مکی سے نام سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکے مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ تعریف نہیں ہے ماں نازالا قبل الجرت ہے ماں نازالا وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ کیا ہیں مکیا ہے اور دوسرا قسم ہے مدنی مدنی وہ صورت ہے ماں نازالا بادل ہجرت ہے وہ صورتیں جو ہجرت کے اگرچہ مکے میں کیوں نہ رہے ہوئی ہوں سمجھا وہ کیا ہے مدنی ہے سمجھ رہے ہو مکی وہ ماں نازالا قبل الجرت مدنی وہ ماں نا بلو بھی مکہ تھا اور اگرچہ مکے اور اس کے نواہی میں بھی اترا ہو اور دوسری تقسیم ہے حضری اور سفری حضری وہ ہے جو حضر میں نبی علیہ السلام گھر میں تھے اور سفری وہ ہے جو آپ سفر پر تھے اور اتری ہیں صورتیں جس طرح قول اللہ وقت خدو میں مقام ابراہیم آپ سفر پر تھے مکہ مکرمہ میں تھے حجت الوداع کے موقع پر اور یہ آیات نازل ہوئی خدو میں مقام ابراہیم مسلح اور ان میں سے نہاری اور لیلی کچھ صورتیں وہ ہیں جو دل کو نازل ہوئی ہے ان کو نہاری کہتے ہیں کچھ وہ ہیں جو رات کو آئی ہیں ان کو لیلی کہتے ہیں اور ان سے سیفی ستائی جو سیف میں نادر ہوئی ہے گرمیوں میں وہ سیفی ہیں اور جو سردیوں میں اتری ہیں وہ کیا ہیں ستائی ہیں اور ان سے فراشی اور نومی فراشی اور نومی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تھے اور جاگ رہے تھے اور کوئی صورت آئی ہے تو وہ فراشی ہے اور اگر نیند میں آئی ہے تو وہ کیا ہے نومی ہے لیکن آگے ہے اقول لم یسبتی نومی فل قرآن بلکل القرآن فل جب کہتے نومی جو ہے قرآن کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ سارا قرآن یقے اور بیداری کی حالت میں آیا ہے اور ان میں سے عرضی اور سمائی ہے کچھ صورتیں وہ ہیں جو زمین پر اتری ہیں کچھ صورتیں وہ جو آسمان پر اوہا آبد ہی آیا ہے نا وہی تو آئی ہے نا سمجھا علماء نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام اور تسلیم کے پاس جو کچھ قرآن آیا جہاں بھی آیا آپ نے سارا بیان کر دیا ہے آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہے اب ایک سوال ہوتا ہے کہ عرضی سمائی تو تم نے تقسیم کر دی سورہ بل مرسلات آپ مینا میں تھے حجت الوداع کے موقع پر حجت الوداع سے پہلے کی بات ہے سمجھا سی حجت الوداع غلط کہہ رہا ہوں ہجرت سے پہلے کی بات ہے غار میں تھے مینا میں اور یہ صورت نازل ہوئی ہے غار میں تھے تو غار کی طرف نے عرضی سمائی ہو تو بنا دی تقسیم تھیم غار کہاں جائے گی تو جواب اس کا یہ کہ غار بھی تو زمین میں ہوتی ہے ان فی غار ہے سورت والمرسلات غار میں نازل ہوئی میں کہتا ہوں کہ غار بھی حکمے میں ہے سر اور آیت کا کل آ گیا آخر میں آیت اصل میں آیا یا تن تھا آیا تن اصل میں کیا تھا آ جا یا تم شاہجہاں تم کے وزن پر یا متحرک مقبول مفتی اس کو الگ کے ساتھ تبدیل کر کر پیتا بن گیا آ جات سمجھ رہے ہو اور آیت منع علامت ہے کیونکہ یہ ختم ہو جاتی ہے بات یہ علامت ہوتی ہے کس کی اختتام کی کہ یہ بات یہاں ختم ہو رہی ہے بل آیت و بے مان علامت علامت کے معنی میں اوپر انتظار اور انتظار مقبل کے ماں باپ سے اس کا اصل جو ہے آیا یا تم جس طرح کے شاہجہاں تم ہے سمجھ رہے ہو

سورت کے بہت سارے نام ہیں ایک مشہور نام اس کا ہے ام القرآن حدیث پاک میں بھی اس کا نام ام القرآن آیا ہے ام القرآن کا منع ہوتا ہے قرآن کی ماں یہاں ام کا منع ہوتا ہے مغد اور خلاصہ اور نچوڑ جس طرح کے کوئی خلاصہ ہوتا ہے آج صبح جس طرح پڑھا تھا لکل شین لباب بن لباب القرآن اس طرح یہ سورت جو ہے ام القرآن جو پورے قرآن پاک کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ماں کا پیٹ جو ہے بچے کو محیط ہوتا ہے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اسی طرح اس صورت میں بھی پورے قرآن پاک کو گھیرا ہوا ہے اور پورا قرآن جو ہے وہ اس صورت کے اندر موجود ہے جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اور ماں کا پیٹ اس سے محیط ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اسی طرح یہ صورت جو ہے پورا قرآن اس صورت کے اندر ہے اور اس صورت نے پورے قرآن کو گھیرا ہوا ہے اور احاطہ کیا ہوا ہے اب یہ کس طرح محیط ہے پرانے پاک کو اس کی تین تقریریں عرض کرنی ہیں پہلی تقریر وہ ہے جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کا جب مطالعہ کرو گے تو چھ قسم کے مضامین قرآن پاک میں ملیں گے کتنی قسم کے چھ قسم کے مضامین نمبر اول توحید نمبر دوم رسالت نمبر تین قیامت توحید رسالت اور نمبر چار احکامات نمبر پانچ ماننے والوں کے حالات جنہوں نے اس کلام پاک کو مان لیا ان کا کیا حالات ہیں اور نمبر چھ نہ ماننے والوں کے حالات کل کتنی ہو گئے چھ مضامین ہیں پورے پرانے پاک کے اندر جہاں بھی دیکھو گے ان چھ میں سے کوئی نہ کوئی مضمون ضرور ہوگا پہلا مضمون توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکامات احکام کہو یا احکامات کہو نمبر پانچ ماننے والوں کے حالات نمبر چھ نہ ماننے والوں کے حالات یہ چھ قسم کے مضامین پرانے پاک کے اندر آتے ہیں اور یہی چھ مضامین جو ہیں فاتحہ کے اندر اجمالن اور اشارہ کر موجود ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ ہے توحید کا بیان کس کا بیان ہے اوپر پہلے سمجھ لو اندر نہ دیکھو پہلے اوپر سمجھ لو پھر اندر دیکھیں گے میں خود کہوں گا <clears throat> سمجھو اوپر پہلے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ کس کا بیان ہے توحید کا مالک یوم الدین یہ بیان ہے قیامت کا کس کا بیان ہے قیامت کا نابودو یہ بیان ہے احکام کا کس کا بیان ہے کیونکہ جتنی احکامات ہیں اللہ و مطالعہ کے ان احکامات پر عمل کرنا یہ گویا اللہ کی عبادت ہے اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو نماز جو پڑھے گا اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ نے حکم دیا کہ نکاح اس طرح کرو جو آدمی اسی طرح نکاح کرے گا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے آخر تو جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی چاہے عبادت ہے اسی طرح اح دن اسرات المستقیم اسرات المستقیم کے اندر بھی احکام کا ذکر ہے کیونکہ ساری شریعت مقدسہ جو ہے وہ کیا ہے سرات مستقیم ہے سمجھ رہے ہو اللہ دینا امتا علیہم کے اندر ایک تو رسالت کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف رسالت کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ نساء میں آئے گا اللہ علیہ نبی و صدیقینہ شہر حین منعم علیہم وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے پہلی جماعت میں کو کس کی ہے امبیجا کی ہے کس کی ہے انعام کا علیہم کے اندر رسالت کی طرف اشارہ ہے نمبر دو انعامتا علیہ کے اندر ماننے والوں کے احکام کی طرف بھی اشارہ ہے ماننے والوں کے احکام کی طرف بھی محالات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کلام پاپ کو اور شریعت کو مان لیا ان کے حال کیا ہوں گے ان پر اللہ کا انعام ہوگا اللہ دینا انتا علیہم میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے ایک رسالت کی طرف اور ایک ماننے والوں کے حالات کی طرف اور آگے ہے المغضو غیر المغضوب علیہم غلط اس کے اندر نہ ماننے والوں کے حالات کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو اور اس کے احکام کو نہیں مانا ان کا حال کیا ہے کہ ان پر خدا کا غضب ہوا اور وہ گمراہ بات سنیے پھر ایک دفعہ اوپر سن لو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کے اندر اشارہ ہے توحید کی طرف مالک یوم الدین میں اشارہ ہے قیامت کی طرف یا کنابود اور اختیارات المستقیم میں اشارہ ہے احکام کی طرف اور الدین ایک اشارہ ہے رسالت کی طرف دوسرا ماننے والوں کے حالات کی طرف اور المقوب علیہ المالم کے اندر نہ ماننے والوں کے حالات کی طرف اب اندر دیکھو الحمدللہ الحمدوں پر لکھا ہے توحید لکھا ہوا ہے ہاتھ رکھو نظر آ رہا ہے اوپر لکھا ہے توحید آگے مالک یوم الدین کے مالک پر لکھا ہے قیامت لکھا ہے جی ایا کا کے ایا کا کے اوپر لکھا ہے احکام لکھا ہوا ہے اور ایرات دن اصرات کے ساتھ کروٹ میں بھی لکھا ہوا ہے احکام لکھا ہوا ہے جی آگے اللہ دینا انامتا اللہ دینا کے نیچے لکھا ہوا ہے رسالت نمبر چار اور اللہ دینا نام تعلیم کے نیچے لکھا ہے کے احوال اور المغضوب غیر المغضوب کے اوپر لکھا ہے منکرین کے احوال یہ چھٹا مضمون ہے بات سمجھ آ گئی ہے پرانے پاک میں کل مضامین کتنی ہیں چھ توحید رسالت قیامت احکام اور اور یہ سارے مضامین فاتحہ میں اجمالن موجود ہیں اس لیے یہ فاتحہ ام القرآن ہے قرآن کی ماں ہے پورے قرآن کو یہ محیط ہے اور اس نے گھیرا ہوا ہے بات نہیں ایک تقریر ختم ہو گئی دوسری تقریر حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی کی طرز پر جو وہ کیا کرتے تھے آپ فرماتے تھے کہ مجدد الفانی رحم اللہ نے یہ تقریر حضرت علی کر رم اللہ تعالی وجہ سے نقل فرمائی ہے میری طرف دیکھو فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے چار حصے ہیں کتنے حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے قرآن مقدس کے کتنے حصے ہیں چار اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے اوپر دیکھو میری طرف پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر مائدہ کے آخر تک پہلا حصہ الحمدللہ سے لے کر دوسرا حصہ سورت انعام سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل کے آخر تک دوسرا حصہ الحمدللہ سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے کہاں تک ہے بنی اسرائیل کے آخر تک تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے او احزاب کے آخر تک کہاں تک چوتھا حصہ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے ونار تک سمجھ رہے ہو کل کتنے حصے ہیں چار حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین فاتحہ سے شروع ہو کر معاہدہ کے آخر تک ہے دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے او بنی اسرائیل کے آخر تک تیسرا حصہ کہف سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے احزاب کے آخر تک چوتھا حصہ صبا سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ سے ونناس تک کتنے حصے ہو گئے چار حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہے پہلا حصہ جو ہے اس حصے کے اندر مختلف مضامین ہیں متعدد مضامین ہیں زیادہ تر مضمون خالقیت کا ہے زیادہ تر مضمون کہ ہر شہر کا پیدا کرنے والا اللہ فرماتے ہیں میں ہوں اور کوئی نہیں ہے جہان کے ذرے ذرے کو نباتات جمادات حیوانات جتنی اشیادیاں ساری کی ساری میری مخلوق اور میری پیدا کردہ ہیں کوئی ذرہ جہان کا ایسا نہیں جسے کسی غیر نے بنایا اور پیدا کیا ہو سارا جہان میرا پیدا کرتا ہے دوسرا حصہ انعام سے شروع ہوتا ہے وہ بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے کہاں تک ہے بنی اسرائیل کے آخر تک اس حصے میں متعدد مضامین آئیں گے زیادہ تر مضمون ربوبیت کا آئے گا کس کا آئے گا ربوبیت کا کہ اشیاء کو اور اس جہان کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ربوبیت ان کی تربیت اور ان کو پال پوس کر حد کمال تک پہنچانے والا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے سمجھ رہے ہو دوسرا حصہ سورہ کی ابتدا سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ سے بنی فریل کے آخر تک اس حصے میں زیادہ تر مضمون کون سا آئے گا ربوبیت کا کہ ہر شہر کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پالنے والا اور اس کو حد کمال تک پہنچانے والا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے تیسرا حصہ سورہ کہف کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں تک احزاب کے آخر تک اس حصے حصے کے اندر زیادہ تر مضمون آئے گا مختار کل کا کہ ہر شے کے اندر تصرف کرنے والا اور چھوٹی بڑی نعمتیں دینے والا تخت بادشاہی پر قائم میں آپ ہوں سارے تصرف میں خود کر رہا ہوں میں نے کسی کے حوالے کوئی کام نہیں کیا زیادہ تر مختار اور متصرف ہونے کا مضمون آئے گا وہ تیسرے حصے کے اندر چوتھا حصہ شروع ہوگا سورہ سبا سے بنناس تک اس حصے کے اندر بھی متعدد مضامین ہیں زیادہ تر مضمون آئے گا نفی شفاعت قہریہ کا کہ قیامت کے دن میرے دربار میں شفیع کاری کوئی نہیں ہوگا جو مجھ سے زوری زور منوا لے رہے بات سمجھ نہیں ہے پھر ہوں کتنی حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے پہلے حصے میں زیادہ تر مضمون خالقیت کا آئے گا کہ ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ فرمائے گا میں ہوں اور دوسرے حصے کے اندر زیادہ تر مضمون ربوبیت کا آئے گا کہ ہر شے کو پال پوس کر حد کمال تک پہنچانے والا بھی میں ہوں اور کوئی نہیں تیسرے حصے کے اندر زیادہ تر مضمون مختاریت اور تصرف کا آئے گا کہ تخت بادشاہی پر میں آپ قائم ہوں اور ہر چھوٹی بڑی نعمت میں آپ دے رہا ہوں ہر تصرف میں کر رہا ہوں تدبیر میں کر رہا ہوں میں نے کسی کے حوالے کوئی کام نہیں کیا چوتھا حصہ جب آئے گا سورہ سبا سے شروع ہوگا وہ بھی الحمدللہ سے اس کے اندر زیادہ تر مضمون نفی شفاعت قہریہ کا آئے گا کہ قیامت کے دن میرے دربار میں کوئی شفیع قہری نہیں ہوگا ایسا سفارشی جو مجھ سے زوری زور منوا لے ہوئے بعد میرے دربار میں قیامت کے دن ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو کتنی حصے ہیں اور ہر حصے کا مضمون الگ ہے یہ چارے مضامین جو ہیں فاتحہ میں اشارہ تن موجود ہے فاتحہ میں اشارہ تن اب سمجھو اوپر سمجھو نیچے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے حصے کی طرف اشارہ ہے الحمدللہ کیا الحمدللہ ذکر ہے اللہ کا ارادہ ہے اس کی وصف سے مشہور خالقیت ذکر ہے اللہ کا ارادہ ہے بس ہے مشہورہ جس طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ بعض اوقات ذکر ہوتا ہے شے کا ارادہ ہوتا ہے اس کی وقت سے مشہورہ کا جس طرح لکل فرعون موسا لکل فرعون ہر فرعون کا کوئی نہ کوئی موسا ہوتا ہے کیا مطلب ہے یعنی ہر باطل والے کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی حق والا پیدا ہوا کرتا ہے ذکر ہے فرعون کا ارادہ ہے اس کی صفت بتلان والی اور باطل والی کا ذکر ہے موسا علیہ السلام کا ارادہ ہے ان کی صفت حق والی کا اصل میں کل مب تیلن لکل کل مب تیلن محکن ہر باطل والے کے لیے کوئی نہ کوئی حق والا ضرور ہوا کرتا ہے ذکر ہے ذات کا ارادہ ہے وس سے مشہور آتا اللہ تبارک مطالعہ کی صفت جو ہے نا خالقیت والی یہ مشہور اور مسلم بین القل ہے سمجھو بات مشہور اور مسلم بین القل ہر انسان اور ہر مخلوق خدا کو خالق مانتی ہے مشرقین عرب بھی خالق کس کو مانتے تھے پڑھائے مسئلہ علاقے اندر اپنا اپنے معبودوں کا آسمانوں اور زمینوں کا نباتات حیوانات جمادات ہر شے کا خالق وہ کس کو مانتے تھے خالقیت ایک ایسی صفت تھی جو مسلم بین المشرقین والمسلمین تھی کہ مسلمان بھی مانتے تھے مشرقین بھی مانتے تھے نبی علیہ السلام ابو جہل سب تسلیم کرتے ہیں کہ خالد کون ہے اللہ ہے تو چونکہ یہ وقف اللہ پاک کی مسلم بین القل ہے اس لیے ذکر ہے اللہ کا ارادہ ہے وقف مشہورہ خالقیت تو الحمدللہ کے اندر یہ پہلے حصے کی طرف اشارہ ہو گیا خالقیت کی طرف بات سمجھ ہے اس کے بعد آیا رب رب العالمین کے اندر دوسرے حصے کی طرف اشارہ ہے ربوبیت کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے رب کے اندر ربوبیت کا ذکر ہے یہ دوسرے حصے کی طرف اشارہ آ گیا کہ ہر چیز کو پالنے والا میں ہوں اور آگے ہے الرحمن الرحیم اس کے اندر تیسرے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ بڑی رحمتیں چھوٹی رحمتیں دنیاوی رحمتیں دینی رحمتیں ساری رحمتیں میں کر رہا ہوں کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا آگے آیا مالک یوم الدین اس کے اندر چوتھے حصے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں گا میرے دربار میں کوئی شفیع اور شفیع غالب نہیں ہوگا بات ہو ہے پھر ایک دفعہ سن لو الحمد کے اندر اشارہ ہے حصہ اولا کی طرف ذکر ہے اللہ کا ذات کا ارادہ ہے وصف مشہورہ اور مسلمہ یعنی خالقیت رب العالمین کے اندر اشارہ ہے حصہ ثانیہ کی طرف یعنی ربوبیت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں اشارہ ہے حصہ خالصہ کی طرف یعنی چھوٹی بڑی رحمتیں ساری میں کر رہا ہوں اور مالک یوم الدین میں اشارہ ہے حصہ کی طرف چوتھا حصے کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں میرے دربار میں شفیع غالب اب اندر دیکھو الحمد للہ الحمد للہ سمجھا سی <clears throat> یہاں بس سے مشورہ مراد ہے خالقیت والی صفت مراد ہے یہاں لکھا نہیں ہے بھول گئے رب العالمین رب کے اوپر لکھ رہا ہے اشارہ بہ حصہ دوم الرحمان پر لکھ رہا ہے اشارہ بہ حصہ سوم اور مالک یوم الدین پر لکھا ہے اشارہ بہ حصہ چہارم اشارہ لکھا ہے نا قیامت جو لکھا ہے قیامت یہ پہلی تقریر کے مطابق ہے دوسری تقریر کے مطابق لکھا ہے یوم کے اوپر اشارہ بہ حصہ چار کچھ سمجھ آیا ہے میری طرف دیکھو قرآن پاک کے چار حصے ہیں ہر حصے کے مضمون الگ ہے وہ سارے کس میں پائے جاتے ہیں فاتحہ میں خیر یہ فاتحہ کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا سنو بات کو کس طرح بسم اللہ کے اللہ کے اندر حصہ اولا کی طرف اشارہ ہو گیا کس کی طرف اشارہ ہو گیا اجمال ہے نا جی اشارہ ہو گیا حصہ اولا کی طرف خالقیت کی طرف اور الرحمن الرحیم کے اندر اشارہ ہو گیا حصہ ثالثہ کی طرف کس کی طرف اس طرح حصہ اولا اور خالصہ سراہتن اور حصہ ثانیہ ضمن آ گیا حصہ ثانیہ ضمن آ گیا نا جی حصہ اولا اور سال ایسا جب آیا تو ثانیہ اس کے اندر ضمن میں آ گیا نا کہ پیدا کرنے والا جب وہی ہے ہر رحمت کرنے والا وہی ہے تو پالنے والا بھی وہی ہے اس طرح اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو حصوں کی طرف سراہتا ایک حصے کی طرف ضمن اشارہ ہے اور تین حصے جن کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے وہ اس میں آ گئے تین حصے جن کا تعلق خالقیت ربوبیت تصرف ان کا ذکر کس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے تو جب یہ تینوں چیزیں یہاں مذکور ہیں کہ جب خالق ہے رب ہے متصرف وہی ہے تو اس کے دربار میں شفیع کا کوئی نہیں ہوگا چوتھا حصہ جو ہے وہ تبان بھی ثابت ہوگی سمجھا نا سی اس طرح ساری فاتحہ کا خلاصہ کس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے پھر ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں کس میں ہے ہاں کیونکہ بسم اللہ کی با استعانت کے لیے ہے کس کے لیے ہے اور اس کا متعلق مؤخر مقدر ہے ابھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عین ولا تستین بغیر ہی اللہ ہی کے نام کے ساتھ مدد مانگو اور کسی سے مدد نہ مانگو خلاصہ یہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ بسم اللہ کی بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے آیا کہ غیبانہ حاجات میں مدد اور پکار صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے بات سمجھ گئی ہے جی فاتحہ کا خلاصہ پھر کہاں ہے بسم اللہ ہے الرحیم رحیم میں کہ بسم اللہ کے اندر اشارہ ہے حصہ اولا کی طرف الرحمن الرحیم میں اشارہ ہے حصہ خالصہ کی طرف تو دو حصے سراہتن آ گئے دوسرا حصہ دل اس کے دمن کے اندر آ گیا سمجھا نا صحیح جی؟ چونکہ اطراف جب آ گئے اول اور آخر جب آ گئے تو درمیان تو خود بخود آ گیا نا صحیح اس طرح تین حصے جو دنیا کے متعلق تھے وہ بسم اللہ میں موجود ہیں جب یہ تین موجود ہیں تو چوتھا حصہ جو ہے وہ بھی تباہ ثابت ہو گیا کہ قیامت کا مالک بھی میں ہوں اور کوئی نہیں ہوگا پھر ساری بسم اللہ کا خلاصہ کس کے اندر ہے باپ کے اندر ہے چونکہ با استعانت کے لیے ہے اس کے متعلق موخر مقدر ہے اللہ کے نام کے ساتھ مدد مانگو اور کسی کے نام سے مدد نہ مانگو بات گئی اب ایک سوال ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ تم نے کہا ہے کہ چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے سورہ صبا سے کہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے سورت حالانکہ سورہ صبا کے بعد سورہ فاتر ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے کہاں سے شروع ہو رہی ہے سورہ فاتر بھی تو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے پھر جواب سمجھو جواب یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ حصہ رابعہ میں دو مسئلے ہیں اور دونوں مرکزی اور مقصودی مسئلے ہیں کتنی مسئلے ہیں دو اور دونوں چاہیں مقصودی ہیں پہلا مسئلہ اللہ فرمائیں گے میرے دربار میں کوئی کاری نہیں کیا کے دن جو منوا لے گئے دوسرا مسئلہ کہ جب کاری کوئی نہیں تو عبادت اور پکار کے لائق میں ہوں اور کوئی نہیں ہے سمجھ رہے ہو <coughs> سنو بات کتنے مسئلے ہیں دو اور دونوں چاہیں مقصودی ہے سنو بات سورہ سبا میں مسئلہ ہے کہ میرے دربار میں کوئی شفیع کاری اور شفیع غالب سورہ فاتر میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ عبادت اور پکار کے لائق میں ہوں اور کوئی نہیں ہے سمجھے یہ بات ہے سنو بات اس کے بعد جو سورہ یاسین صافات اور سواد یہ تینوں صورتیں متفر ہیں سورہ سبا پر کس پر جو سورہ سبا میں فرمایا کہ میرے دربار میں شفیع کاری کوئی نہیں ہے سورہ یاسین میں فرمایا کہ شفیع کاری ہونا تو کجا میں نے جب ان پر عذاب نازل کیا اور ان کو پکڑا تو جن کو یہ شفیع کاری سمجھتے تھے انہوں نے چھڑوایا بھی نہ انہوں نے ان کو چھڑوایا بھی نہ پھر آج صافات میں فرمایا کہ چھڑوانا تو کجا وہ تو خود میرے دربار میں داریاں کر رہے ہیں مجھے پکار رہے مجھے بلا رہے اور میرے دربار میں زاریاں کر رہے ہیں پھر سواد میں فرمائیں گے زاریاں کرنا پوجا وہ تو خود بیماریوں میں اور جسمانی تکالیف میں مبتلا ہے وہ ان کے لیے شبی کاری کیسے بن جائے سمجھ رہے ہو یہ تین صورتیں سورہ یاسین صافات اور یہ متفر ہیں کس پر سورہ سبا پر سبا میں فرمایا میرے دربار میں شفیع کاری کوئی نہیں ہے یاسین نے فرمایا کہ شفیع کاری ہونا تو پوجا جب میں نے ان مشرقین کو ہلاک کیا تو ان کو جن کو یہ شفیع کاری سمجھتے تھے انہوں نے چھڑوایا بھی نہ پھر حضرت صاحب میں فرمائیں گے چھڑوانا پوجا وہ تو خود داریاں کر رہے ہیں میرے سامنے نہ دانا نہ دانا نہ دانا غلط نہ دانا روحن سمجھا ہارو نے مجھے پکارا یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا فلانے نے مجھے پکارا سارے میرے آگے گالیاں کر رہے ہیں فواد میں پھر ترقی کر کے فرمائیں گے کہ نہ صرف یہ کہ گاریاں کر رہے ہیں بلکہ وہ جسمانی تکالیف میں مبتلا ہے ان کے لیے شدید حال کس طرح بن سکتے ہیں بات ہونی ہے اس کے بعد زمر اور حوامی صباح وہ متفر ہیں سورہ فاتح پر کس پر سورہ فاتح میں فرمایا نا کہ عبادت اور پکار کے لئے میں ہوں اور سورہ زمر میں فرمایا صاحب دلہ آج صبح پراحصابل مخلص الدین عبادت میرا حق ہے اور کسی کا حق اور حوامی فرمایا فض اللہ مخلصین اللہ الدین پکار میرا حق ہے اور کسی کا حق زمر اور حوامین وہ متفرے ہیں فاتر بات یاسین صافات اور سواد یہ متفرے ہیں صبح بات اب میں ساری بات کو سمیٹ رہا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتر جو ہے یہ گویا نتیجہ ہے پورے قرآن کا کیا ہے اب دیکھو پہلے حصے میں آیا کہ خالق میں ہوں اور دوسرے میں آیا کہ ربوبیت رب میں ہوں اور تیسرے میں آیا کہ مختار متصرف میں ہوں اور چوتھے میں آیا کہ میرے دربار میں شفیع آئی تو نتیجہ یہ کہ عبادت اور پکار کے لائق بھی میں ہوں اور تو پورا فاتل جو ہے یہ چاروں حصے کا گویا کیا ہے اس لیے اس کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ وہ خلاصہ تھا اور نتیجہ تھا چاروں حصوں کا اس لیے اس کو کیا کیا گیا الحمدللہ سے شروع کیا گیا اور اس میں مقصودی مسئلہ تھا اس لیے اسے الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہے سورہ فاتر کو الحمدللہ سے کیوں شروع کیا گیا کہ یہ چاروں حصوں کا کیا تھا نتیجہ چاروں حصوں کا کیا ہے کہ جب خالق میں ہوں اور کوئی نہیں رب میں ہوں اور کوئی نہیں متصر میں ہوں اور میرے دربار میں شفیع کاری بھی کوئی نہیں تو عبادت اور پکار کے لائق بھی میں ہوں اور چونکہ یہ مسئلہ مقصودی تھا اور یہ نتیجہ تھا چاروں حصوں کا اس لیے اس کو الحمدللہ سے شروع کیا گیا ہے بات سمجھ یہ دوسری تقریر تھی یہ ختم ہو گئی اب یہی تقریر چلے گی پورے پرانے پاک کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ تیسری تقریر اور عرض کر رہا ہوں ام القرآن کی آج ہم نے صبح پڑھائے و لباب القرآن حوامین ہر شے کا نچوڑ ہوتا ہے اور قرآن کا نچوڑ کیا ہے حوامین ہے اور حوامین کا دعویٰ کیا ہے حج اللہ نبل سینہ صحدین یہ حوامین کا دعویٰ ہے اور حوامین کا مبدہ ہے سورہ زمر سورہ زمر کا دعویٰ ہے و بہ مخل اللہ الدین حوامین پورے قرآن کا نچوڑ ہیں حوامین کا دعویٰ ہے فد اللہ مخلصین اللہ الدین اور حوامین کا مبدا ہے سورہ زمر زمر کا دعویٰ ہے و بہ مخل اللہ الدین یعنی زمر کا دعویٰ ہے توحید فل عبادت حوامین کا دعویٰ ہے توحید وا ودھا یہی دو مسئلے جناب فاتحہ میں موجود ہیں سورہ زمر کا دعویٰ کا نابودو میں موجود ہے کس میں موجود ہے سورہ زمر کا دعویٰ ہے فاب اللہ مخلص صلی الدین اور عیا کا نابودو خالص عبادت اللہ کی کرو اور کسی کی نہ کرو یا نابودوں میں زمر والا دعویٰ موجود ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے اور حوالین کا دعویٰ تھا فد اللہ حد اللہ مخلطین علیہ الدین یہ یا کا نستعین میں موجود ہے کہ صرف سرپچ سے مدد مانگیں گے اور کسی سے مدد نہیں مانگیں گے اس طرح پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم ہے حوامیم کا مبدہ گمر ہے اور یہ سارے مضامین جو ہے عیا کا نابود و ایا کا نستعین میں موجود ہے تو اس طرح یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے چاہے عمر قرآن ہے پورے قرآن کا مغد اور نچوڑ اور خلاصہ ہے یہ پورے قرآن پر محیط اور مشتمل ہے بات سمجھ کتنی تقریریں ہو گئی بس یہ تین تقریریں ام القرآن کی ہیں جو ختم ہو گئی فاتحہ کا اور نام ہے تعلیم المسلہ کیا نام ہے تعلیم المسلہ تعلیم المس کا معنی سوال کرنے کی طرز سکھانا کہ سوال کس طرح کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو اپنے آپ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ مجھ سے تم کس طرح سوال کرو سمجھ رہے ہو اللہ نے اپنے بندو کو اپنے آپ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا کہ مجھ سے سوال کس طرح کرو اور کس چیز کا سوال کرو جس طرح کہ آپ حضرات کسی حاکم کے پاس کام جاؤ اللہ نہ کرے سمجھا اور وہ حاکم تمہیں کہے کہ میرے پاس اس طرح اس طرح درخواست لکھاؤ تو میں منظور کر لوں گا ایسا ہوتا نہیں ہوتا حاکم خود بتاتا ہے کہ میرے پاس درخواست لکھو اور اس کا یہ یہ طرز ہونا چاہیے اس طرح درخواست لکھو گے تو میں منظور کر لوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی باوجود کہ دل جلال ہے لیکن اس نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ لوگوں مجھ سے اس طرح سوال کرو اور یہ چیز جو ہے مجھ سے مانگو اور اس چیز کا سوال کرو سمجھ رہے ہو تو یہ صورت جو ہے یہ نازل ہوئی ہے اعلیٰ السنت العباد نازلت اعلیٰ العباد یہ بندوں کی زبان پر نازل ہوئی ہے بندوں کو اللہ کہتا ہے کہ بندو مجھ سے یوں کہو مجھ سے کہو الحمد رب ال مجھ سے کہو الرحمان الرحیم مالک یوم الدین یا نام جنت فراطل یہ مجھ سے کہو ایسے اللہ ہمیں سکھا رہا سمجھ رہے ہو اسی وجہ پر یہاں پانچ جگہوں پر کولو مقدر گے کتنی جگہوں پر